حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عورت اپنے خامد کے گھر سے صدقہ کرتی ہے تو اسے بھی ثواب ملتا ہے خامد کو بھی اور خزانجی کو بھی لیکن ان میں سے کوئی کسی کے ثواب سے کمی نہیں کرتا خامد کو اس لیے کہ اس نے یہ مال کمایا تھا اور عورت کو اس لیے کہ اس نے خرچ کیا سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو چالیس